اسلام پہ اپنا تن من لٹا گئے ایشادی توحید کا پرچم لہرا گئے اسلام پہ اپنا تن من لٹا گئے اشاتی تو عید چم چملا گئے اشاتی تو عید کپر چم را گئے اشاعت کا بانی حسین علی الوانی اشاعت کا بانی حسین علی الوانی سنایا جس نے کھول کھول مسئلہ قرآنی سنایا جس نے کھول کھول مسئلہ قرآنی مشن انبیاء کا وہ ہر سو پھیلا گئے اشاتی تو کا پرچم لہرا گئے اشاتی تو کا پرچم لہرا گئے شیخ القرآن تاہے انیت شاہ بخاری شیخ القرآن تاہے انیت شاہ بخاری جن کے فیض کا وہ چشمہ آج بھی ہے جاری جن کے فیض کا وہ چشمہ آج بھی ہے جاری اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھا گئے اشاتی تو کا پرچم لہرا گئے اشاتی تو ہید پرچم لہرا گئے توحید کے وہ دائی وہ دائی قرآن توحید کے وہ دائی وہ دائی قرآن قاضی شمس الدین اور غلام اللہ خان قاضی شمس الدین اور غلام اللہ خان شرک کے ایوانوں میں ہلچل مچا گئے اشاتی توحید کا پرچم نرا گئے اشاتی توحید کا پرچم نرا گئے قاضی نور محمد اور محمد امیر قاضی نور محمد اور محمد امیر یونس نعمانی وہ حق کی شمشیر یونس نعمانی وہ حق کی شمشیر تو ہی شرک سے ہمارا ایمان بچا گئے تو ہی شرک سے ہمارا ایمان بچا گئے اشاتی تو کا پرچم لہرا را گئے اشاتی تو کا پرچم لہرا را گئے